ابو زبیر کہتے ہیں میں نے سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے قبر میں فتنے میں ڈالنے والے فرشتوں کے متعلق دریافت کیا انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں یہ فرماتے ہوئے سنا لوگوں کو ان کی قبروں میں آزمایا جاتا ہے جب مومن کو قبر میں داخل کیا جاتا ہے اور لوگ اسے دفنا کر واپس آتے ہیں تو ایک انتہائی بارو فرشتہ اس کے پاس آ جاتا ہے اور کہتا ہے تم اس شخصیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہو مومن جواب دیتا ہے وہ اللہ کے رسول اور بندے ہیں فرشتہ اس سے کہتا ہے تم جہنم میں اپنے اس ٹھکانے کو دیکھو کہ جس سے اللہ نے تمہیں نجات دلائی ہے اور اپنے اس ٹھکانے کی طرف دیکھ جو اللہ تعالیٰ نے جہنم والی اس منزل کے متبادل تجھے عطا کیا ہے پھر وہ دونوں ٹھکانوں کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے مجھے چھوڑو ذرا میں اپنے اہل خانہ کو خوشخبری سناتا ہوں لیکن اس سے کہا جاتا ہے ٹھہر جا رہا مسئلہ منافق کا تو جب لوگ اسے دفنا کر واپس ہوتے ہیں تو اسے بٹھا کر اس سے پوچھا جاتا ہے تمہیں سستی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہو وہ کہتا ہے میں نہیں جانتا بس میں بھی وہی کہہ دیتا تھا جو دوسرے لوگ کہا کرتے تھے بس اس سے کہا جاتا ہے تو نے سمجھا نہیں تیرا جنت میں یہ مقام تھا لیکن اب اس کے عوض تیرے لیے جہنم میں یہ ٹھکانہ ہے سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے بھی سنا تھا کہ ہر آدمی جس عقیدے پر فوت ہوتا ہے اس کو اسی عقیدے پر اٹھایا جاتا ہے یعنی مومن کو ایمان پر اور منافق کو نفاق پر حدیث نمبر تینتیس سو تین مسند احمد